ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی تہتر شاخیں ستر دروازے ہیں سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا ہے اور سب سے بلند لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چودہ یہ حدیث صحیح ہے